اب ہم ان لوگوں سے ضرور باس پرس کریں گے جن کے پاس پیغمبر بھیجے گئے تھے اور ہم خود پیغمبروں سے بھی پوچھیں گے کہ انہوں نے کیا پیغام پہنچایا اور انہیں کیا جواب ملا